نہ جگہ فیض عام ہے تیرا ہر جگہ فیض عام ہے تیرا اور بزرگوں نے یہی بتلایا ہے اور بزرگوں نے یہی بتلایا ہے کہ مہربانی کام ہے تیرا مہربانی کام ہے تیرا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ رحم کرنا تیری شان ہے مولا چمکتے ہیں نجوم کہ کشاں تیرے سہارے پر ارے کھڑا ہے بے سہارے آسماں تیرے سہارے پر کھڑا ہے بے سہارے آسماں تیرے سہارے پر پڑھیے لا لا الہ لا ہمارے بزرگوں نے یہی بتلایا سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں اور یہ پہلا اعلان کرتے ہیں انبیاء نے بھی یہی اعلان کیا کہ مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے تو یہی کامیابی کا راستہ ہے لا الا اللہ الہ لا لا لا اول بلیا جسم میں جام ہے اللہ پڑھیے لا لا لا اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمیں موت آ جائے بلند سے پڑھیے لا لا پنجابی نے ایک شہر میں یوں کہا جس پڑیا او تر جاوے گا ایک کلمہ جس پڑیا او تر جاوے گا جس پڑیا او تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا قبر تیری چمکارے گا پڑے لا لا لا لا لا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ ہچکچاتے ہیں بہت جلدی آپ ڈھیلے ہو جاتے ہیں ٹھنڈا ملک ہے نا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اب تو گرمی بھی ٹھیک پڑ رہی ہے مل مل کے پڑی ہے لا لا لا لا اور یہ کلمہ نبی سے ملا مردہ دلوں کو جلاتا ہے پریے لا علا لا لا ہونا الا الہ الہ کے غیور مسلمانوں توجہ کرنا میرا اللہ کہاں کہاں پہ دل کی کھڑکیاں کھول کے رکھنا اللہ اللہ رحمت کی برسات میں اللہ رحمت کی برسات میں اللہ دن میں اللہ رات میں اللہ دن میں اللہ رات میں اللہ حمد میں اللہ نات میں اللہ حمد میں اللہ نات میں اللہ کھیتوں میں باغات میں اللہ باغات میں اللہ انجیل اور تو رات میں اللہ انجیل اور تو رات میں اللہ ایک میں بھی اور ساتھ میں اللہ مدنی کی عادات میں اللہ کی ہر بات میں اللہ بلند باز سے سبحان اللہ کہہ دو آقا کی ہر بات میں اللہ مدنی کی عادات میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلدار میں اللہ چمن میں لالا دار میں اللہ دریاؤں کی بھار میں اللہ سہارا میں کوسار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ بلند سے کہہ دو سبحان اللہ مومن کی تلوار میں اللہ راضی کی للکار میں اللہ اق تارے کی تار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے امبار میں اللہ سوچوں کے امبار میں اللہ باہر اللہ گھر میں اللہ باہر اللہ گھر میں اللہ دل میں میں اور نگر میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے ان حبشی کے انکار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ بہر میں اللہ بر میں اللہ شجر میں اللہ تر میں اللہ بہر میں اللہ بر میں اللہ منزل میں اور سفر میں اللہ ریشم میں اور حجر میں اللہ نظم میں اللہ نثر میں اللہ پیڑ میں اللہ میں اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمانوں ہے در میں اللہ عسمانوں ہے در میں اللہ حسن میں اللہ نظر میں اللہ بلند باز سے کہہ دو سبحان اللہ حسن میں اللہ نظر میں اللہ صبح میں اللہ شام میں اللہ گنچے میں اور شرر میں اللہ شہر میں نگر نگر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ صبر میں اور شبیر میں اللہ قسمت کی تقدیر میں اللہ آبد کی زنجیر میں اللہ آمنا کی تقدیر میں اللہ آمنا کی تقدیر میں اللہ ایشا کی تطہیر میں اللہ ایشا کی تطہیر میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ یعنی کل سنسار میں اللہ پڑھیے لا الہ لا لا ایک پنجابی میں شیر اس کلمے نو ورد بنا لو اس کلمے نو ورد بنا لو اس کلمے نو ردے بنا لے تو یاری لال نبی دے لال تو یاری لال نبی دے لال تو اپنے ستے ہوئے لیکھ جگا لے تو پڑھیے لا الہ لا ہو ع اللہ ہونا علا اللہ محمد رسول اللہ